لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون یہ سارے کے سارے برابر نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگ ہیں جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں رب کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گی یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ بخش نہ ہوگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ دیر لگا دی پھر جب آئے تو جو اصحاب منتظر تھے ان سے فرمایا کسی دین والا اس وقت ذکر اللہ نہیں کر رہا صرف تم ہی ذکر اللہ میں ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اہل کتاب کے علماء مثلا عبداللہ بن سلام اسد بن عبید ثعلبہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں یہ آیت اتری کہ یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں جن کی مذمت پہلے گزری بلکہ یہ با ایمان جماعت امر اللہ پر قائم ہے شریعت محمدیہ کی تابع ہے استقامت و یقین اس میں ہے یہ پاک باز لوگ راتوں کے وقت تحجد کی نماز میں کلام اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم کرتے ہیں ان کے خلاف سے روکتے ہیں نیک کاموں میں پیش پیش رہا کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ انہیں خطاب عطا فرماتے ہیں کہ یہ صالح یعنی نیک لوگ ہیں اس صورت کے آخر میں فرمایا وہ ان امن اہل کتاب بلّہ یعنی بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر اس قرآن پر اور تورات و انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں یہاں بھی فرمایا کہ ان کے یہ نیک اعمال ضائع نہ ہوں گے بلکہ پورا بدلہ ملے گا تمام پرہیزگار لوگ اللہ کی نظروں میں ہیں وہ کسی کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرتے ہاں ان بے دین لوگوں کو اللہ کے ہاں نہ مال نفع دے نہ اولاد یہ تو جہنمی ہے سر کے معنی سخت سردی کے ہیں جو کھیتیوں کو جلا دیتی ہے غرض جس طرح کسی کی تیار کھیتی پر پالا پڑے اور وہ جل کر خاکستر ہو جائے نفع چھوڑ اصل بھی غارت ہو جائے اور امیدوں پر پانی پھر جائے اسی طرح یہ کفار ہیں جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کا نیک بدلہ تو کہاں بلکہ اور عذاب ہوگا یہ کچھ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے